عید کی مبارکباد کے حقیقی مستحق کون ہے حضرت اس مسئلے کی ضرور توضیح کے بعد اب میں آپ کو کو اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں عید کی مبارکباد دیتا ہوں عید کی مبارکباد کے حقیقی مستحق وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان المبارک میں روزے رکھے قرآن مجید کی ہدایت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی فکر کی اس کو پڑھا سمجھا اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی اور تقوی کی اس تربیت کا فائدہ اٹھایا جو رمضان المبارک ایک مومن کو دیتا ہے قرآن مجید میں رمضان کے روزوں کی دو ہی مصلحتیں بیان کی گئی ہیں ایک یہ کہ ان سے مسلمانوں میں تقوی پیدا ہو کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون البقرہ تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو دوسرے یہ کہ مسلمان اس نعمت کا شکر ادا کرے جو اللہ تعالی نے رمضان میں قرآن مجید نازل کر کے ان کو عطا کی ہے لِتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کی بڑائی کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی اور تاکہ تم شکر ادا کرو دنیا میں اللہ جل شاہ کی سب سے بڑی نعمت نو انسانی پر اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید کو نازل کرنا ہے تمام نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت ہے اس لیے کہ رزق اور اس کے جتنے ذرائع ہیں مثلا یہ ہوا یہ پانی اور یہ غلے اور اسی طرح معیشت کے جو ذرائع ہیں جن سے انسان اپنے لیے روزی کماتا ہے مکان بناتا ہے کپڑے فراہم کرتا ہے یہ ساری چیزیں بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہی ہے لیکن یہ فضل و احسان اور اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں محض انسان کے جسم کے لیے ہے قرآن مجید وہ نعمت ہے جو انسان کی روح کے لیے اس کے اخلاق کے لیے اور در حقیقت اس کی اصل انسانیت کے لیے نعمت عظما ہے ایک مسلمان اللہ تعالی کا شکر اسی صورت میں صحیح طور پر بجا لا سکتا ہے جبکہ وہ اس کے دیے ہوئے رزق پر بھی شکر ادا کرے اور اس کی دی ہوئی اس نعمت ہدایت کے لیے بھی شکر ادا کرے جو قرآن کی شکل میں اس کو دی گئی ہے اس کا شکر ادا کرنے کی یہ صورت نہیں ہے کہ آپ بس زبان سے شکر ادا کرے اور کہے کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے قرآن ہمیں دیا بلکہ اس کے شکر کی صحیح صورت یہ ہے کہ آپ قرآن کو سرچشمہ ہدایت سمجھے دل سے اس کو رہنمائی کا اصل مرجع مانے اور عملاً اس کی رہنمائی کا فائدہ اٹھائے قرآن مجید آپ کو اپنی ذاتی زندگی کے متعلق ہدایت کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے ایک پاکیزہ زندگی بسر کرے وہ آپ کو ان چیزوں سے منع کرتا ہے جو آپ کی شخصیت کے نشو نما کے لیے نقصان دہ ہے وہ آپ کو وہ چیزیں بتاتا ہے جن پر آپ عمل کرے تو آپ کی شخصیت صحیح طور پر نشو نما پائے گی اور آپ ایک اچھے انسان بن سکے کہ وہ آپ کی اجتماعی زندگی کے متعلق بھی مفصل ہدایت آپ کو دیتا ہے آپ کی معاشرتی زندگی کیسی ہو آپ کے گھر کی زندگی کیسی ہو آپ کے تمدن اور آپ کی تہذیب کا نقشہ کیسا ہو آپ کی ریاست کن طریقوں پر چلے آپ کا قانون کیا ہو آپ کی معاشرتی زندگی کا نظام کیسا ہو کن طریقوں سے آپ اپنی روزی حاصل کرے کن راہوں میں آپ اپنی کمائی ہوئی دولت کو خرچ کرے اور کن راہوں میں نہ کرے آپ کا تعلق اپنے خدا کے ساتھ کیسا ہو آپ کا تعلق خود اپنے نفس کے ساتھ کیسا ہو آپ کا تعلق خدا کے کے ساتھ کیسا ہو اپنی بیوی کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے معاشرے کے افراد کے ساتھ اور دنیا کے تمام انسانوں کے ساتھ حتیٰ کہ جماعت اور حیوانات کے ساتھ اور خدا کی دی ہوئی تمام مختلف نعمتوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے زندگی کے ان سارے معاملات کے لیے قرآن مجید آپ کو کو واضح ہدایت ہدایت دیتا ہے ہے ایک مسلمان کا کام یہ کہ اس اصل مانے رہنمائی کے لیے اس کی طرف رجوع کرے ان احکامات و ہدایت اور ان اصولوں کو صحیح تسلیم کرے جو وہ دے رہا ہے اور ان کے خلاف جو چیز بھی ہو اس کو رد کر دے خواہ وہ کہیں سے آ رہی ہو اگر کسی شخص نے اس رمضان المبارک کے زمانے میں قرآن کو اس نظر سے دیکھا اور سمجھا ہے اور کوشش کی ہے کہ اس کی تعلیم و ہدایت کو زیادہ سے زیادہ اپنی سیرت و کردار میں جذب کرے تو اس نے واقعی اس نعمت پر اللہ کا صحیح شکر ادا کیا ہے وہ حقیقت میں اس پر مبارک بات کا مستحق ہے کہ رمضان المبارک کا ایک حق جو اس پر تھا اسے اس نے ٹھیک ٹھیک ادا کر دیا رمضان المبارک کے روزو کا دوسرا مقصد جس کے لیے وہ آپ پر فرض کیے گئے ہیں یہ ہے کہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو آپ اگر روزے کی حقیقت پر غور کرے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تقوی پیدا کرنے کے لیے اس سے زیادہ کارگر ذریعہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تقوی کیا چیز ہے تقوی یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچے اور اس کی فرما برداری اختیار کرے روزہ مسلسل ایک مہینے تک آپ کو اسی چیز کی مشق کراتا ہے جو چیزیں آپ کی زندگی میں عام طور پر حلال وہ بھی اللہ کے حکم سے روزے میں حرام حرام ہو جاتی ہیں اور اس وقت تک تک رہتی ہے جب اللہ ہی کے حکم سے وہ حلال نہ ہو جائے پانی جیسی چیز جو ہر حال میں حلال و طیب ہے روزے میں جب اللہ حکم دیتا ہے کہ اب تمہارے لیے حرام ہے تو آپ اس کا ایک قطرہ تک حلق سے نہیں اتار سکتے خواہ پیاس سے آپ کا حلق چٹکنے ہی کیوں نہ لگے البتہ جب اللہ پینے کی اجازت دے دیتا ہے اس وقت آپ اس کی طرف اس طرح لپکتے ہیں گویا کسی نے آپ کو باندھ رکھا تھا اور آپ ابھی کھولے گئے ہیں ایک مہینے تک روزانہ یہ باندھنے اور کھولنے کا عمل اسی لیے کیا جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالی کی پوری پوری بندگی و اطاعت کے لیے تیار ہو جائے جس جس چیز سے وہ آپ کو روکتا ہے اس سے رکنے کی اور جس جس چیز کا وہ آپ کو حکم دیتا ہے اس کو بجا لانے کی آپ کو عادت ہو جائے آپ اپنے نفس پر اتنا قابو پالے کہ وہ اپنے بیجا مطالبات اللہ کے قانون کے خلاف آپ سے نہ منوا سکے یہ غرض ہے جس کے لیے روزے آپ پر فرض کیے گئے ہیں اگر کسی شخص نے رمضان کے زمانے میں روزے کی اس کیفیت کو اپنے اندر جذب کیا ہے تو وہ حقیقت میں مبارکباد کا مستحق ہیں اور اس سے زیادہ مبارک بات کا مستحق وہ شخص ہے جو مہینہ بھر کی اس تربیت کے بعد عید کی پہلی ساعت ہی میں اسے اپنے اندر سے اگل کر پھینک نہ دے بلکہ باقی گیارہ مہینے اس کے اثرات سے فائدہ اٹھاتا رہے آپ غور کیجئے اگر ایک شخص اچھی سے اچھی غذا کھائے جو انسان کے لیے نہایت قوت بخش ہو مگر کھانے سے فارغ ہوتے ہی حلق میں انگلی ڈال کر اس کو فوراً اگل دے تو اس غذا کا کوئی فائدہ اسے حاصل نہ ہوگا کیونکہ اس نے ہضم ہونے اور خون بنانے کا اسے کوئی موقع ہی نہ دیا اس کے برعکس اگر ایک شخص غذا کھا کر اسے ہضم کرے اور اس سے خون بن کر اس کے جسم میں دوڑے تو یہ کھانے کا فائدہ ہے جو اس نے حاصل کیا کم درجے کی مقوی غذا کھا کر اسے جزو بدن بنانا اس سے بہتر ہے کہ بہترین غذا کھانے کے بعد استفراغ کر دیا جائے ایسا ہی معاملہ رمضان کے روزو کا بھی ہے ان کا حقیقی فائدہ آپ اسی طرح اٹھا سکتے ہیں کہ ایک مہینے تک جو اخلاقی تربیت ان روزو نے آپ اس کو نکال کر اپنے اندر سے پھینک نہ دے بلکہ باقی گیارہ مہینے اس کے اثرات کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع دے یہ فائدہ اگر کسی شخص نے اس رمضان سے حاصل کر لیا تو وہ واقعی پوری پوری مبارک بات کا مستحق ہے کہ اس نے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت پالی